دوسری سند سیدنا ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد غزوہ احد والے دن شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبریں کھودو وسیع کرو اور ان کو اچھا بناؤ اور دو دو تین تین افراد کو ایک ایک قبر میں تفن کرو اور جس کو زیادہ قرآن یاد ہو اسے آگے کی طرف رکھو میرے باپ تین افراد میں سے تیسرے تھے چونکہ ان کو قرآن زیادہ یاد تھا اس لیے ان کو مقدم کر کے رکھا گیا حدیث نمبر بتیس سو چون مسند احمد